اچھا اور ایک ہمارے خصوصی مہمان تھے نفیس آپ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نفیس آپ شروع کر دیں میں اپنے آپ کو میوٹ کر لیتی ہوں جی یہ میں نے جو ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ میرے کچھ جاننے والے ہیں ان کا بھی جو ہے نا سعودی میں رہنا تھا تو ان کی پوری فیملی سعودی میں تھی اور یہ جو لیڈی کی بات کر رہی ہوں میں وہ حافظ قرآن تھی ان کے گھر میں ان کے بیٹے بھی حافظ قرآن ہو رہے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے نا اپنا گھر شفٹ کیا تھا دوسری جگہ رہنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر جب رہنے کے لیے گئے تو ان کو بہت زیادہ نائٹ میئرس ہونے لگے ان کے گھروں میں عجیب عجیب آوازیں آتی تھی ان کے گھر میں برتن پھینکے جانے کی توڑنے جانے کی آواز آتی تھی وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے یہ کہاں سے آتا ہے اور یہ لیڈی جو تھی یہ خود جو ہے نا حافظ قرآن تھی لیکن یہ جو انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی قرآن سے چڑھنے لگی تھی کہتی تھی بند کرو قرآن کون پڑھ رہا ہے قرآن ان کے اوپر جو اثرات ہونے لگے اور ان کے گھر میں جو ان یوزول چیزیں ہونے لگی لوگ ان کے بچے ان کے ہسبینڈ وہ خود دیکھتے تھے کہ کچھ چیز ایسے دوڑتی بھی آئی آواز آتی تھی اس طرح کی ان یوژل چیزیں ہونے لگی تو ان لوگوں نے جو ہے نا راکھی کو بلایا ان کے ہسبینڈ نے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیجیے اس گھر میں جو ہے نا جنوں کا قبضہ ہے کیونکہ یہ گھر جو ہے کافی سالوں سے بند تھا یہاں پہ سارے جنوں کا قبضہ ہے تو کہنے لگے کہ ہم گھر تو نہیں چھوڑ سکتے ابھی یہ ہمیں جو ہے نا ملا ہے ہماری یہ ہمارے جاب کی وجہ سے ہم کو یہ گھر ملا ہوا ہے یہ گھر جو ہے کافی سالوں سے بند تھا یا کوئی رہنے نہیں آتا تھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ رکیا کیجیے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے نا رکیا کرنا شروع کیا اور جو ہے نا دو تین مہینہ انہوں نے رکیا کیا سورہ بکرا پڑھتے رہے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ لیڈی کو نا تھوڑا اچھے اثرات ہونے لگے اس روز ڈیلی آ کے جو ہے نا روپیہ کر کے جاتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ خود کوشش کیجیے تو کیونکہ آپ خود حافظ قرآن ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پڑھتی ہوں تو مجھے بہت سا محسوس ہوتا ہے مجھے کانوں میں درد ہوتا ہے میرے سینے میں درد ہوتا ہے مجھے بہت گھٹن سے محسوس ہوتی ہے لیکن کہا نہیں آپ کو ہمت کرنی پڑے گی آپ خود پڑھیں گے تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو وہ ایک لائن پڑھتی تھی دو لائن پڑھتی تھی اور وہ نہیں پڑھ پاتی تھی ان کو بہت گھٹن سے محسوس ہوتی تھی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کو ہسبینڈ نے ان کو بہت حوصلہ دیا کہ نہیں ہم نے پڑھنا ہے ان شاء اللہ ہم کب تک راکی کو بلا سکتے ہیں گھر میں پھر انہوں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا اور یہ جو نا فیملی کافی دیندار فیملی تھی الحمد للہ بتایا کہ میں تین مہینہ پڑھتی رہی تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے میرے ہسبینڈ پڑھتے تھے میرے بچے پڑھتے تھے ہم لوگ پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو تین مہینے میں جو ہے نا الحمد للہ لوگوں کو کافی فرق پڑ گیا اور جو ہے نا راکھی کو بلایا تو انہوں نے بولا کہ الحمد للہ یہ جو جنوں کا اثرات تو ختم ہو گئے وہ لوگوں نے گھر چھوڑ دیا ہے کیونکہ سورہ بقرہ کی جو برکت ہے اس سے جو ہے نا الحمد للہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا شفا بھی دی وہ نمازی بھی ہو گئی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا اور وہ قرآن کی تلاوت معمول بنا دیا ان کو اور پھر ان کو سارے جو چیزیں تھیں ان سے وہ ختم ہو گئی اس طرح سے انہوں نے جو ہے نا اللہ پہ ایمان رکھا اور قرآن کے ذریعے جو ہے اس چیز کو ختم کیا تو ان شاء اللہ ہمیں بھی جو اس چیز میں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے نا اتنا یقین رکھنا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا جو کلام ہے اس میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ ہر چیز کو جو ہے ختم کر سکتی ہے یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا کسی کے پاس شرک کرنے پہنچ گئے اور تعویذیں لینے پہنچ گئے سبحان اللہ مجھے یہ سن کے بہت ہی اچھا لگا انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا تھا انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کیا کیا ہونے ان کے گھر میں کیا کیا مسئلے ہونے لگے تھے لیکن الحمد للہ انہوں نے جو ہے قرآن کا عمل چھوڑا نہیں اور آج جو ہے الحمد للہ وہ بہت اچھے سے ہیں اور اسی گھر میں الحمد للہ جزاک اللہ خیر سزا وانتفا جزاک اللہ خیر الحمد للہ نفسہ اور سلطانہ نے جو شیئر کیے سے سے یہی بات چلتی ہے کہ ہم قرآن جڑے یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں قرآن کی کلاس دیکھیں آپ خاص طور سے تفسیر کی خالی کی خالی پڑی ہوئی رہتی اس میں کم اسٹوڈنٹ رہتے ہیں بہ نسبت دوسرے کلاسز کے جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہوں گے نا ویسے ویسے شیطان ہمارے قریب آ جائے گا کیونکہ وہ چاہتا نہیں نا کہ ہم سمجھ کے پڑھیں کیونکہ سمجھ کے پڑھیں گے سیکھیں گے تو پھر عمل میں آئے گا نا وہ عمل کرنا شروع کریں گے تو یاد رکھیں ہم قرآن سے جڑے رہے جو بھی ہے انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا اور ڈرنا نہیں ہے کسی سے بھی سب سے جو ڈینجر جانور ہے نا سب سے ڈینجر وہ انسان ہے انسان گن سے بھی شوٹ کر سکتا ہے تلوار سے بھی صرف دعا سے بھی شوٹ کر سکتا ہے جب دعا پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو جو شیطان ہوتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے جل کے تو اتنا پاور اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ قرآن کے تھرو قرآن یوز کر کے وہ اپنا علاج کر سکتا ہے